آپ نے یہ نعرہ سنا ہے کبھی غلام رسول میں موت بھی قبول ہے ماشاءاللہ کس کس کس نے سنا ہے ماشاءاللہ جس اس نے ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے ہر بندہ لگاتا ہے لیکن اس پہ عمل کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے کس نے عمل کر کے دکھایا تو آپ کو میں بتاتا ہوں شاید لکھتا ہے کہ جان دیں غازی یہ سکھا گیا اصول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے جان دے کے غازی یہ سکھا گیا اصول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے کر کے خون سے وہ گلشن نبی سجا گئے جگر جی کے خون سے وہ گلشن نبی سجا گئے سعادتوں کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے جان دے جگر کے خون سے وہ گلشن نبی سجا گئے کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے جان دے کے غازی ہاں جان دے کے غازی سکھا گیا اصول ہے غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے اور آخری بات پیش ہوں تو جو فرمائے گا خدا نے ان کو کیا مقام مرتبہ عطا کیا نوریوں نے راستہ شہید کا سجا دیا شہید کے دمن پہ دونوں ہاتھ میں کے کہہ دو سبحان اللہ خدا نے ان کو کیا مقام مرتبہ عطا کیا خدا نے ان کو کیا مقام مرتبہ عطا کیا ہنوریوں راستہ شہید کا سجا دیا ہنوریوں راستہ شہید کا سجا دیا لحد بنی ہے باغ در پہشت کا ہے باہ ہوا گواہ دے چکی یہ ان کی قبر کی جو دھول ہے گواہ دے چکی یہ ان گواہ دے چکی یہ ان کی قبر کی جو دھول ہے غلامی اے رسول میں تو موت بھی قبول ہے جان جانتے کہ حجان دے کہ حجان حجانت کہ حجان حجانت کہ اے سکھا گیا اصول ہے غلامی اے رسول میں تو موت بھی قبول ہے ہمارے ایک بھائی آئے ہیں بہت دور سے انہوں نے یہ فرمائش کی ہے صرف یہ دو شعر پیش کر کے کیا چاہتا ہوں کہ سب نہ ہوا تو سونا جد بچ دو مہما سب نہ ہوا تو سونا جد بچ دو مہما اس نام امن لاکھا سلام جد بچ دو مہما اس نام امن لاکھا سلام جد بچ دو مہما سب نہ ہوا تو سونا جد بچ مہی ماں نہ سارے جگ تو چڑیا سب تو پہلا آدم پڑیا اینا سارے جگ تو چڑیا سب تو پہلا آدم پڑیا پھر جب ریل امین نے پڑیا پھر جب ریل امین نے پڑیا پھر جب ریل امین نے پڑیا پھر پڑیا سی سمار جد ج مہما پھر بڑے اصتی تو سمار جد سم جہم سپنا مت سونا جد یہ مہما اس ناملہ سلا ج جی